یوم وسلام علیہ یوم ولد یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا اس یوم یوگا کو حیا کے تحت میں مفترین کرام یقین رکھتے ہیں اور یوم پیغام تمام کے دن جا کے پیغمبر رسیدہ ہونا ہے اور بالکل میں واضح طور پہ کہتا ہوں پھر مفترین کو میں اخبار پیش کر رہا ہوں تو پھر کے اندر تو کوئی تم نتیجے کے اندر کے مطابق پائی نہیں تھی محمد یونس سے اس وقت سے اب تک مطالبہ میرا جاری ہے کہ قرآن کی صرف ایک آئے جس کا کرنا یہ ہو کہ نبی اپنی قبروں میں نماز نہیں پڑتی ہے آپ کے سامنے مودی صاحب زندہ میں زیادہ روح مان چکے ہیں عام مردوں میں مان چکے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کو اتنا آدمی نہیں دیتے جتنا یہ عام مردوں کو دیا تک یہ عذاب سواب عذاب قبر کے پائے ہیں یہ کر دے چکے ہیں ہمیں اور عذاب سواب جو ہے وہ آخر زندگی سے تعلق رکھتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بار بار جو گستاخی کر رہے ہیں تو کابرا کو جتنا آتا ہے اتنا بھی انبیاء علیہ السلام کا مان ہے یہ تیار نہیں ہے رہی ہم بات لگا رہے ہیں یہاں تو میرا مطالبہ کتنا بھی کتنے ہے میں نے کہا تھا کسی ایک شہادی نے یہاں نبی مراد لیے کسی ایک پاپی نے مراد لیے ہوں لیکن مولوی صاحب ایک نہیں بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کے پاس انبیاء احمد السلام کے بارے میں کوئی واضح آج موجود نہیں ہے مغل یہ لکھتے ہیں یہ آج بتوں کے بارے میں اب قرآن بات میں یہ ہے کہ ابو جہاں کی پارٹی بتوں والی آیتیں نبیوں کے بارے میں پڑا کرتی قرآن نے ان کو کھانا مقام ماسک ہو کہا ہے مولوی بھی یہ ان کاغذوں والا طریقے بنا اختیار کر چکے ہیں کہ گپا والی راستوں میں عام مسلمانوں والی حدیث بھی پڑھوں تو کہتا ہے نبی کے بارے میں نہ پڑھو اور خود بدھا والی راتوں پڑھ رہا ہے یہ گراؤنڈ موجود ہے سال وکاس دکھا کی ہے میں نے بتایا کہ کتابیں احتیاط کیا ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں آئے تھے اور موری صاحب اس کو پیش کر رہے ہیں اور بڑے بہت خبر سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ بازوں وہاں کیا پڑا تو یہ بھی یاد کرو میں آپ کو پہلے بڑھ چکا ہوں اس آزاد کے بارے میں کہ ان کو آزاد نہ کہو بل آیا اور امبیا یا السلام کا اس حکم میں ہونا موری صاحب مان چکے ہیں اس لیے امبیا یا السلام کی بھی اس آیت میں ذکر آ گیا موت کے بعد حیات تو میں نے قرآن کی کتنی نس پیش کر دی ہے موسی صاحب نے سعود پینڈوں والی رابط کی ہے لیکن انہیں یاد نہیں کہ ان کے نیلوی صاحب نے ذکر لیا ہے کہ اس کا راوی جو عمش ہے اسی نے حدیثوں کو برباد کر کے رکھا ہے اور باقی ساری نے جاری اور خراب ہے اس آنس کی سن کے علاوہ یہ قیامت تک اس رواج کی کوئی سمجھنے مجبور سے دیکھنے کا تو دیکھیے ایسے لوگوں کی یہ روایتیں پیش کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کی جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اسی طرح اللہ کے پیغمبر صاحب کرواتے ہیں جنہ لمال نہ فی الحال فرشتے دنیا میں سیر کرتے پھر رہے ہیں جو نے اور یہ منومتی اختلاف شریف کی روایت ہے سیاستوں میں سے ان کی ساری شہ زمین پر ہے وہ لیتے بھی گروپ زمین سے ہیں اور لے جاتے بھی زمین پر ہیں اور اگر وہاں وہ درود نہیں سنتے وہ زندہ نہیں ہیں تو ان تک درود لے جانے کا فائدہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ایک حدیث یہ پیش کریں کہ نبی اپنی قبروں میں درود نہیں سنتے نبی اپنی قبروں میں نماز نہیں کرتے نہیں کرتے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نبی نماز پڑھتے ہیں اور یہ کہتا ہے نہیں کرتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کبھی میں نیتا گھوم کے نماز پڑھتے دیکھا اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی نماز نہیں کرتے میرے خیال میں نبی کا اتنا بڑا منتر آج سے پہلے آپ نے دیکھا کے اتنے میں صحیح فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے راجا سے اجان کی آواز سنتا یہ شادی میں فرماتے ہیں میں حضرت کے روزہ پاک سے واقعہ ہر رام ندی کا اپنی سارا نظر بنا رہے ہیں اور علامہ سیوتی رام کے ابھی بھی نکھا رہے ہیں تو دیکھیے میں نے پھر یہ حدیث پیش کی کہ فرشتے حضرت پر گروجے پاک میں جا کر پیش کرتے اور ان کی ساری سیر یہ نہیں بتایا کہ زمین سے ان لڑ کی طرف ہے میں نے والی صاحب سے بار بار یہ بتا دیا آپ قرآن یا حدیث سے ثابت کریں کہ نیند کے نکلنے کے وقت روح کہاں رہتی ہے کہ یہ سات کرتے اور بعد کے روح کہاں رہتی ہے یہ آپ کا سکتے محمد اللہ رسول کریم مولوی صاحب لا اپ منگ تک اسبی اللہ امداد کے تحت فرماتے ہیں کہ جب اس میں شہادات زندہ ہونے کی بات کہی گئی ہے تو ہم کے کا زندہ ہے بہت پہلے سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ شہادات کی حیات مسلم اسی طرح ہم کرام رام علیہ مسلح وسلام کی حیات بھی مسلم لیکن دیکھنا یہ ہے وہ حیات کون سی ہے کہ امبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرمائے اس میں اگر آپ جسم کے زندہ ہو کر جسم کے قیام کود کر کے نماز پڑھنے کا تذکرہ دکھا دیں تو پھر تو میری بات غلط ہو سکتی ہے اور آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل آپ کبھی بھی بتا نہیں سکتے اور میں پیش کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تشریح اور تفصیل بالکل واضح طور پر حضرت عبد اللہ مسعود کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت اسی طرح بعض جو ہے رکھی ہے حضرت جابر کی روایت حضرت عائشہ کی روایت حضرت انس کی روایت حضرت عمر کی روایت مغیرہ بن شعبہ کی روایت عبداللہ بن ابی ایسا حضرت ابی حریرا حضرت سمرا حضرت ابو حریرا حضرت جابر یہ سے صحابہ کرام ہیں جن سے متفرق مقامات پر بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہیں تو شہید جو زندہ ہوتا ہے تو جنت کے اندر زندہ ہوا کرتا ہے اور قرآن کریم نے خود وضاحت فرمائی سورہ یاسین کے اندر شہید کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے تین مد خون زندہ بالکل صاحب تین خود جلنا جنت کے اندر داخل ہو جا جب خدا بندے کو نے خود فیصلہ فرما دیا کہ زندگی جنت کے اندر ہے اس زمین والی قبر کے اندر جو پڑا ہوا جسم ہے جس کو قبر میں میت سمجھ کر دفن کر دیا جاتا ہے اس کی زندگی ثابت نہیں ہے قرآن کریم سے بیان کرے زندگی وہ جنت والی مولوی صاحب فرمائے نہیں اس قبر والی اس زمین کے گڑے والی تو مولوی صاحب ہم آپ کی بات کو رد کر سکتے ہیں لیکن کبھی خدا کے فرمان کو رد نہیں کر سکتے پیغمبر کے فرمان کو کبھی رد نہیں کر سکتے یہ آپ کا حوصلہ ہے کہ دہشت قرآن جاتا ہے تو جائے پیغمبر کا فرمان جاتا ہے تو جائے لیکن اپنی دل پہ ہوئی ہے کسی پیغمبر کے فرحان سے ثابت کر دیں انہوں نے کہا وہ شہید جو زندہ ہوتے ہیں یہ جسم زندہ ہوتا اور یہ محسری کا نام صاحب الزیز سے دیں گی کثیر کبیر کتبی وغیرہ بوگاری وغیرہ وہاں سب لوگ موجود ہیں نئے ست بل جسد نئے ست بل جسد وہ اس جسم کی حیات قتل نہیں ہے شاہد العزیز صاحب بھی یہی فرماتے ہیں مشکلات القرآن میں علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ زمانے قاسمی اسی طرح آب حیات میں حضرت مولانا نوتنی رحمت اللہ تعالیٰ یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ اس جسم کو تو مردہ یہ جسم کو مردہ ہے یہ زندہ نہیں روح جنت کے اندر زندہ ہوا کرتی ہے جنت والی حیات موجود ہے میں آپ کو پھر میں کہوں گا اپنا موقع متعین کرتے ہیں اتر کے اس پر کوئی دلیل پیش کیجیے میں نے پیش کیا تھا قرآن کریم کی ایک اور اس میں یہ لفظ ہے یوم یوگا کو حیا یوگ یوگا حاصل کہ قیامت کے دن جا کے زندگی پھر ہوگی قیامت سے پہلے زندگی نہیں اور آئے پرانے کریم کی فرمائے خان سرما دن بہتم نہیں تھا کگانے کا توہر جون سورہ زہر سورہ زہر گو پچیسواں ہے یہاں پر سارا موجود ہے کہ کزال کا پہر جون اور پہ یونا وہ پہر جون جو من قبول کہا دن مطر جس طرح مردہ زمین میں پانی آتا ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح تمام انسان جتنے ہیں ان انسانوں میں قیامت کے دن روح داخل ہوگا اور انسان زندہ ہوں گے اس سے پہلے زندہ ہونے والی بات کوئی نہیں ہے پرانے کریم کی بات ہے سما ان تم باد میتون سما ان تم یومن قیام ہوتے تمہارا پہلے انسان کا ذکر انسان انبیاء بھی داخل جی صاحب نے اب آپ پرندوں والی روایت سے دھیان رکھا ہے میں نے کہا تھا کہ اتنی مضبوط کی روایت پر آپ کے اس پاس نجر آتی ہے ہاں، اب انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا تھا اس کا کوئی طریقہ مجھ سے خالی نہیں انہوں نے الفاظ کہا کہ یہ حضرت انس سے بھی ہے جب حضرت انس کی آپ ماننے کو تیار نہیں اب ان کو پورے دیا آپ نے پہلے تو آپ نے دو تقریریں لگائی حضرت پروجن کے خلاف لیکن اب اپنی گاڑی آئی اب حضرت پر کا نام لے لیا حضرت جاوید کی جو روایت ہے اس کی بھی سمجھ صحیح نہیں ہے اگر صحیح سمجھ ہے تو پیش کریں اس کا نام محمد عمری خان ہے اور اسی طریقے سے حضرت رضی اللہ کا یہ روایت آپ نے پیش کیا ہے اس کی بھی سارا صحیح نہیں ہے ایک صحیح بھی ہو پائی اب آپ اندازہ لگائیں کہ مودی صاحب نے یہ چھوٹے سکے کہ آج کے سارے لیے رکھے ہوئے اور یہی لے کر یہ آئے ہیں پرانے پاک کی جتنی بھی آیتیں پڑھ رہے ہیں کا جون یہ قدر کسی مقدم میں نہیں دکھا کہ ابھی علیہ السلام کی یاد کا قبر دکھا اب دیکھیے پہلے یہ مان چکے ہیں کہ عوام کی جو روح ہے وہ قبر میں واپس آتی ہے میں نے تسلیم کیا یہ انہوں نے کہا ہے میں نے بھی دیکھ اب یہ کہتے ہیں قیامت سے پہلے کسی قسم کی زندگی نہیں تو یہ عذاب و سواری قبر کا انکار ہو گیا یا نہیں سواری قبر کا انکار ہوا یا نہیں تو اب دیکھیے جب انسان ایک عقیدے سے بولتا ہے تو کئی عقیدوں کا انکار کرتا ہے یا مرزا ہر نے کا انہیں یا مسیح کا انکار کیا پھر ساتھ میراج کا بھی انکار کیا کہ کوئی آسمان پر جا ہی نہیں سکتا پھر آدم مراج کے جنت میں رہنے کا بھی انکار کیا اس کے بعد انہوں نے بڑے زور سے یہ دیکھ دیا ہے جانا اس سے معلوم ہوا کہ شہید جنت میں اب زندہ ہے راجا نے اب کس چیز کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے سے یہ لکھتے ہیں کہ سیاحت کے دن جو آزاد کو کہا جائے گا یہ جنت میں چلے گا ارے مالی صاحب کے دن میں وہ آمیاں کا مدارتا ہو سیلا ماری کا سیلا ہے اس لیے اس سے پتا چلا کہ پچھلے زمانے میں یہ کہا گیا کہ شاید اسی سوچ میں آ کے لوگوں کا بھی سوچ مالی کا سیلا تو مالی صاحب مان لیں گے کہ قیامت بھی گزر چکی ہاں یا سیکھے دیے کو آج کیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سبھی بالکل دیکھ نہیں کیا یہ سیادی کا ریکارڈ یہ نبی قیام کا رک کرتے ہیں نواز پڑھتے ہیں حالانکہ میں نے مسلم کی حدیث کیا روپے سے رکھ کر آپ کا میں نماز پڑھ رہے تھے میں نے السلام کے بارے میں متعدد حدیث پیش کی اب لوگوں کو سنانے کے لیے کہتا ہے کہ صحابی کا قول پیش نہیں کیا صحابی کا قول پیش نہیں کیا اگر ثابت بنانی تو چاہتے ہیں وہ خود قبر میں نماز پڑھتے دیکھتے گا ہے یہ دیکھ لیجیے دلاج سنگھ احمد اللہ تعالیٰ نے اپنے مطالبہ یاد الانبیاء میں ذکر کروایا اور میں نے کہا تھا کہ حضرت شہید صاحبی جو ہے انہوں نے ہزار حضرت کے روزہ آباد سے کرے تھے حضرت سہیل بن کا رضی اللہ اللہ تعالیٰ ہے ان میں سے کسی بات کا یہ جواب نہیں دے رہا اور میں بار بار مطالبہ کرتا ہوں بس اس کا ویسے کوئی یادگار دینا کگال کا ٹکڑا جوڑ کے تحت جیسے مرزا غلام امن قادیانی نے اس کو پیش کیا تھا آدی مسیح پر اسی طرح اس نے آج پیش کیا ہے مرزے سے بھی ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ عیسا آج کے تحت کسی ایک کو پتہ نے دکھا ہو کہ عیسا السلام فوت ہو چکے ہیں تو حوالہ پیش کرو وہی انہیں مقابلہ میں اس سے پیش کر رہا ہوں کہ کسی ایک کو بہتر نہیں اس کے تحت لکھا ہو کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں مرتا ہے اور یہ لکھا ہو کہ باقی مردوں میں روح آتی ہے باقی عوام مردوں کو دار سوار ہوتا ہے ان کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے ان سے سوال ہوتا ہے لیکن اللہ مہدنا اللہ انبیاء علیہ السلام کا مقام ان عوام سے بھی کم ہے اور ان کے ساتھ کسی کے کی یاد کا تعلق نہیں ہوتا یہ جو بار بار کہتا تھا کہ میں ہے اس کے لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان کی پیش کریں گے ایک ادیب پیش کریں لیکن یہ آج تک پیش نہیں کر رہا نہ کر سکے گا بات صرف یہ ہے کہ وہاں بہت لوگوں کے اخبار کے پیش کرتے ہیں جب نہ مانے تو نبی کی حدیث نہ مانے میں نے غیر گہرو پیش کی پرانے کی اس آیت میں بالکل واضح ہے کہ جس پر موت آئی وہی زندہ کیا اور موت جسم پر آئی تھی روح پر نہیں آئی یہ میرے ہر جگہ اس سے رو میرے آیا مت ہوں وہ نقل کیا میں ابتدا سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب ذرا ہمت کیجیے اپنا اپیتا تو بتائیے لیکن اب تک اپنا اپنا عقیدہ اب تک بتا خود نہیں ہے مجھے کہتے ہیں قیامت ان پر ٹوٹی ہے جو ہر ایک کیس لیے سنی سننے والا اندازہ لگانے کا کہ قیامت آج کس میں کی کون بے سمجھ اقوال پیش کر رہا ہے کون بے سمجھ رکایات پیش کر رہا ہے جن پہ صحت کا مطالبہ کیا جاتا ہے آپ ان کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی شہیدوں کے لیے کیونکہ مدحول سن سنیے اس کے متعلق دارن میں لکھا ہوا ہے کہ نو ہی جب مرا اس وقت اسے کہا گیا کہ جنت کے اندر تو جا داخل ہو جا جنت کے اندر وہ روح زندہ ہے

والی زندہ ہوا کرتی ہے اور پھر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی کہ پیغمبر کریم صلی اللہ حضور وسلام نے وضاحت فرما دی کہ شہیدوں کے عوام جنت کے اندر زندہ ہوا کرتے ہیں مودی صاحب کہتے ہیں جی قتل جو ہوتا ہے یا موت آتی ہے جسم پر موت آتی ہے جسم پر لہٰذا زندہ بھی ہے جسم موت کیونکہ جسم پہ آئی لہٰذا زندہ بھی ہے جسم اب میں ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا بہت ہم آنے کے تو رسول اللہ نے پڑھا باقی رہا عام تنقید کرنا آپ کی بس مارے جا کی نظر ہے ہمت ہے تو جگہ کیجیے جس طرح میں نے آپ کی روایات کے جگہ کی ہے تو آپ بھی جگہ کر کے دکھائیے آپ بے دیکھنا پیش کریں آپ صحیح پیش کریں اور ان کو مانتے بھی کریں ہم صحیح لایا پیش کرتے ہیں تب بھی ماننے کے لیے تیار کر لیں قرآن کریم کی یہ انہوں نے میں نے زیادہ کی روایت کروائی صحیح تھی اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا تھا بخاری مسلم کا میں نے دیا تھا بخاری کے اندر حضرت جاگر کی روایت موجود ہے حضرت جاگر کی روایت موجود ہے اس کے اندر کوئی محمد ابن ساتھ موجود نہیں ہے کیا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں میں نے یہ بات کہی تھی کہ محمد صحابہ کرام ان سے روایات موجود ہیں اور ہیں شہید جب شہید ہو جاتا ہے اور وہ زندہ کہاں ہوتا میں کہا ہوں گا موجود نہیں ہے میں نے پرانے کریم کی پیش کی تھی یوم کو یوم ابا کو ایا کوئی اس کا جواب نہیں آیا دیکھیے گا میں حوالے اس کا پیش کرتا ہوں صاحب ہموں کا نہ کہتے رہے نا اپنی بات سے پیش کرتے ہیں نظم دور لکھتا ہے اس سے یوم ابا کو ایا اے یوم القیامہ ابن جریر لکھتا ہے یوم قرآن مارک القرآن میں مظہری میں اور اس میں لوگ ہے جو محمود کے جو لوٹنے کے بارے میں جو روایتیں کری تھی ان میں حضرت جاگر کا نام لیا تھا میں نے کہا تھا کہ اس سنگ میں محمد بن پات ہے اور انہوں نے وہ چھوڑ کر ایک اور روایت پڑی اور جو الفاظ کرے ترجمہ یہ کیا کہ انہوں نے پوچھا کہ میں کہاں زندہ ہوں گا حضرت نے فرمایا جنت میں بالکل جھوٹ ہے یہ بات کہ میں کہاں زندہ ہوں گا حدیث سے کسی بھائی میں نہیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر جھوٹ بولا بات تو صرف اتنی ہے اس نے پوچھا کہ شہید کو اگر میں کیا ملے گا تو میرا سے جنت ملے گی تو کیا میں پوچھتا ہوں قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو شہباد جنت سے آ کر حساب کتاب دیں گے اللہ کے نبی بخاری میں ادیسہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کر سکوں گا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا اس لیے یہ جو خل جمع کے بارے میں انہوں نے ایک اور بات کہی ان کو شہید کا مانا بھی نہیں آتا آپ شہید جسم کو کہتے ہیں یا کو کہتے ہیں اب کیا واقعی سارے کیا جسم جنت میں جا چکا ہے کے جن جنت اگر یہی مانو ہے اور کیا سارے جا کا جس میں جنت میں جا چکا ہے شہید جسم کو کہا جاتا ہے روح کو تو کوئی شہید کہتا ہی نہیں اور سامنے شہید ہوئے پھر دیکھیے انہوں نے بتایا کہ یہ آئے کیا ہے یہ عید کے بارے میں ہے ابھی تم ہوئے عید کس جنگ میں تو جب کئی سالوں کے بعد آپ کی لاش عمارت نکالی گئی اس سے خون جاری تھا یاد کی بلی تھی یا نہیں یہ خون جسم سے جاری تھا یا روح سے حضرت جابر کے کی جب لاش نکالی گئی تو اس میں سے خون جاری تھا یا نہیں یہ یاد جسم سے وہ تھی یا کہا اور اسی طرح نبی اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کے آدائے عد کی قبر پر جا کر سلام عرض کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب سلام عرض کیا جائے تو یہ جواب دیتے ہیں تو یہ یہاں جواب دیتے ہیں یا اور کہاں جا رہے ہیں اور کیا بار عید کے بارے میں یہ روایتیں پیش نہیں کرتے ہم دونوں باتوں کو مان لیں اگر کہ یہاں بھی زندگی آ اور ان کی روح سال کے لیے جیسے صاحب میں آپ کی روح سال کے لیے کبھی مکہ مکرمہ تباہ کر رہی ہے یا اگر بلال حیات سے تھے ان کی روح جنت میں کھڑا رہے پر رہی تھی تو یہ روحانی کار اس حجات جسمانی کے خلاف نہیں ہے یہ والد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یا سے روح کا ذکر ہے یہ بیٹھے یا جیسے مرزا کاپ جانی نے کہا ڈر رہتا اللہ الہ کہ اس سے پہلے وہ پاتے نہیں ہے یقیناً میں جسم کا قتل مراد ہے اور بعد میں رفا روح کا مراد ہے جو یہ مرزا مردا اس جانے کا کر رہا تھا وہی ترجمہ آج دوسری کا کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ مرزا بھی جیتا ہے بڑھ سے پہلے پتہ کے آج اس کا جیتے ہے اور بڑ کے بعد بھی آسمان پر اسی جسم کو اٹھایا گیا جسے یہ قتل کرنا چاہتے تھے اسی طرح آزاد آ جاؤ انوادن جو ذکر ہے وہ بھی کس نے ان سے لیا ہے اور اس کے بعد حیات بھی کس نے کوئی مرزا غلام احمد تاس کی طرح قرآن پاک اس طرح سے غلط تک نہ کرو یہ میں مانتے ہوں کہ آپ مرزے کی تار ادانا ہم پر کے مناظر بنے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو جو ہے تو مرزے نے ایک کی ہیں اور یہ کہتا ہے کہ آزاد تو ہم مانتے ہیں جاتے ہم مانتے ہیں نا لیکن کہتے ہیں فرق یہ ہے فرق کتنا ہے اتنا ہی جتنا ہمارے تاجبانی کے فرق نہیں میں ہے ہم آزاد مانتے ہیں میراج مانتے ہیں دستیات کے ساتھ وہ مانتا ہے روحانی اسی طرح ہم آزاد مانتے ہیں سبر میں اور سبر یہاں زمین ملتا ہے اور یہ مانتا ہے مرغے کی طرح روحانی اس جو ہندو یہ مرغے سے کسی اور مسلمانوں سے میں آزادوں نے کے بارے میں ہے وہ بڑا نے کہ مسیح علاس نام سے کسی کو آسمان پر اٹھایا کا اٹھا رہا دیا میں کسی انسن کا اور میں چاہتا ہوں نورانی اور مثالی کا تو ہم کہتے ہیں کہ بڑے مرغے میں مسلمانوں میں نہ مال مولوی یونیسی بالکل مرغے کے مقام پر کھڑا ہے یہ کی آزاد کا انکار کر رہا ہے یا پھر وہ میراج کا انکار کرتا ہے اور علاقوں مسیح کا انکار کر رہا ہے اس لیے مولوی صاحب کو چاہیے مرزے کی تقریب سے باہر نکل کر ذرا بات کرو انہیں آج ابھی پیش نہیں تھی کہ مدد قبر میں نماز نہیں کرتے رہا ہوں ایک ابھی پیش نہیں تھی ایک حدیث کا پیش نہیں کیا یہ آتے کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن رکھنا مراد ہے قیامت کے دن رکھنے کی بات آج بات ہے قیامت کو اتنا بات نہیں نہ پہلے سو کہنا رسول نہیں کہیں مولوی صاحب نے ابتدا سے لے کر اب تک اور خوشل اس تصویر میں بڑے القابات دینے کی ہم نے کوشش کی ہے لوگوں کو مرزائی فلاں فلاں یہ مولوی صاحب اس قسم کے اقوال آپ ہی کو مبارک ہو ہم اس قسم کے کلمات نہیں مل باقی چاہیے خدا کا قرآن کرنا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرنا وہ ہم پیش کریں گے جو میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں اس پہ متاثرین کے ساتھ حوالے پیش کریں گے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پیش کر رہا اور میں آج کو کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان آیتوں سے کسی نے انبیاء کا استفنا کیا ہے آپ نکالیں آپ نکال نہیں سکتے اللہ یہ تو آئی کو اس میں انبیاء غیر انبیاء سب داخل ایک طور پیش کیجیے کسی ایک نصر کا انبیاء کا استعفنا کیا ہو لیکن کیا تک یہ پیش نہیں کر سکتے میں نے یہ یوم ہوگا تو حیا میں جو بات کی کہ قیامت کے دن جا کے زندہ ہوگا پیغمبر کیا مطلب ہے اب زندہ نہیں ہے اگر اب زندہ ہے تو قیامت کے دن زندہ ہونے کا کیا مانا اگر اب زندہ ہے تو قیامت کے دن پر زندہ زندہ کو زندہ تو نہیں کیا جاتا مرے کو زندہ کیا جاتا ہے آیت بتلاتی ہے امید مجھ پہ موت آئے گی موت آنے کے بعد میت رہوں گا زندہ پر ہوں گا گا کو ایا مل تیا قیامت کے دن جا کے زندہ ہوں گا اس پہ چمک وار میں نے پیش کیے تھے آج ان تصویر میں ہے ان آواز یوم من قیامہ قیامت کے دن جا کے معلوم تنظیم میں بھی یہی ہے تصویر ابن عباس میں ہے ہینا ابا کو لینا میں قبر الیا ہینا ابا کو لینا میں قبرے قبر کا لفظ تو کا لفظ اور این کا لفظ کہ قیام کے دن جا کے زندہ ہونا ہے اور اسی طرح بیگاؤں میں ہے تصویر ابو سعود میں ہے اور تصویر مواد اور میں ہے جس دن قبر سے اٹھایا جائے گا جس دن قبر سے اٹھایا جائے گا زندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے زندہ کرے گا اور میں اٹھایا جائے گا قبر سے اور بڑا میں دوسری جگہ ہے وہی قیامت میں گا اور تمام کی طرح اٹھاوے گا جس طرح باقی تمام میت ہے اسی طرح میں بھی میت ہوں گا قرآن کے دن اللہ بنے جگہوں تک مجھے زندہ کرے گا اس کا یہ میں ہے سلام اللہ علیہ تین یوم ولادتی اور پھر یوم مماتی اور پھر یوم خروجی اور یوم مین من قبری یہاں پہ بھی موجود ہے ذرا مولوی صاحب واضح کیجیے کسی نے کہا کہ نہیں اس قبر کے اندر اس اس جسم کے اندر روح داخل ہے کوئی کسی نے نہیں کہا سب مانتے آ رہے ہیں اور ہمارے پاس کتاب موجود ہے آپ کے بزرگوں کی سنشا صاحب بخاری کی وہ فرماتے ہیں اجماع ہے اس بات پر کہ ہر ہوتے ہیں ان کے اندر جنت کے اندر ہاں، اندر کے کے اور اسی طرح مولانا سرفراز خان خود بھر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آواز جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ہوا کرتے ہیں اور اسی طرح قرآن کریم کی آیت سے میں نے ثابت کیا دوسری آیت سنیے یہ آپ کے سامنے بات تو آیا ہے اللہ تو السلام صدر دو اور ان تم ان تم کا میتون تم تم یہ سبق اللہ اللہ قرآن کریم کی بالکل واضح تمام انبیاء ہو انبیاء سب کا قرآن کہتا ہے تم کو پھر موت آئے گی سننا تم باد لو کا نہ تم سننا ان کی تم جا کے زندہ ہوگے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن زندہ گئے اور مولوی صاحب کہتا ہے ابھی قبر کے اندر یہ جسم زندہ ہے ہم مولوی صاحب کی مانے یا خدا کے قرآن کی مانے تو ہم کو بتائے کہ جنت کے اندر زندہ ہے نسبت الامل کہ انسان جو مومن کا مقمہ ہوا کرتا ہے وہ ایک پرندے کی شکل ہے اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر زندہ ہوتا ہے ابا یج یا ہوں ہی یوم یب آسو ہوں اور بات جو نشی رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ موجود ہے تفسیر روح المانی کے اندر اور فرماتے ہیں لو کا نموسا این لو کا نموسا روح المانی کے اندر اگر موسا علیہ سلاد وسلام زندہ ہوتا اللہ کا پیغمبر کیوں یہ فرما رہا ہے آپ کہتے ہیں زندہ ہے پیغمبر کہتا ہے زندہ نہیں اگر زندہ ہوتا تو یوں ہوتا اب پیغمبر کی بات مانے یا آپ کی بات مانے پرانی کریم کی آخر اس اللہ میسا النبیین اللہ علیہ عباد اللہ اباد میرے اور بزرگوں آپ کے سامنے جو اس وقت بحث ہو رہی ہے وہ اس دور کے بارے میں ہے کہ موت کے بعد اور قیامت کے اٹھنے سے پہلے جو حالت ہے انبیاء علیہ السلام کی وہ کیا ہے مولوی صاحب جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ قیامت کے دن والی پڑھ رہے ہیں دیکھیے ان حالات کے بارے میں یہی ہمارا سیدھا کو مانتے ہیں کہ ایک زندگی یہ ہے جو سب کے شعور میں آ رہی ہے کر کرو ایک زندگی یہ ہے جو سر کے شہر میں آ رہی ہے ایک زندگی وہ ہے جو حالات لا تک اور والی ہے موت کے بعد قیامت تک حیات ہے لیکن وہ ہمارے شعور میں نہیں آئے گی اور سب قیامت دن جب اٹھیں گے تو وہ اس طرح پھر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے وہاں اس زندگی کا ذکر ہے ان عورتوں پر سب کا ایمان ہے لیکن ان عورتوں کا سڑے کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہے ملکی نہیں ہے اس لیے یہ ساری یادیں کہتا ہے میں نے اتنی یادیں پڑھی اتنی یادیں پڑھی زندگی کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری کھلی زندگی جس کو سب دیکھ رہے ہیں یہ موت سے پالے تھی اور پھر قیامت کو سر ایک دوسرے کی زندگی کو دیکھیں گے تو جتنی آتے یہ پڑھ رہا ہے اس سے صرف یہی مقصد ہے کہ قیامت کے دن جو زندگی ملے گی اور انہوں نے یہ کہا کہ تصویروں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن تک میں مردہ تفصیلوں میں مردہ رہیں گے قیامت کو زندہ کیا جائے گا یہ کسی نے لکھا جھوٹ ہے خان کا نام لے رہا ہے تصویروں کا اور کہتا ہے کہ میں نے نقم مومن کی حدیث بیان کیا ہے وہ تو ہی یہ جو ہزاروں سال کا درمیان والا زندگا ہے جھگڑا تو اس پر ہے اور اس پر وہ ایک آج پیش نہیں کر سکے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ نہیں نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے نہ کسی سے کا کال ہے یہ جتنے مفسر ان کا نام پیش کر رہے ہیں سنیے اب بات کو لمبا نہ کریں ان میں سے صرف ایک تفسیر جتنے جھوٹے نام لیے صرف ایک تفسیر جس نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے ساتھ لکھا ہے نبی اپنی قبر میں مردہ ہے بالکل کوئی نماز نہیں پڑتا ہے صرف ایک والا پیش کر دو اتنی آتے نہیں صرف ایک آیت کے لکھے یہ جیتا لیکن یہ قیامت تک تفصیلوں کے نام تو گنتا چلا جائے گا یہ بات کسی کی پڑتا نہیں اور جو پڑی ہے وہ صرف یومل قیامت کا لفظ پڑا ہے قیامت کے دن سب کے یوں زندہ ہو کر اکٹھے ہونے کا تو کسی نے انکار کیا نہیں نہ وہ مسئلہ آج میرے دس ہے اس لیے یہ ادھر ادھر سے بات ہے جو ہر رسوم تعلیم مواد ہی یہودیوں کی طرح بات کسی موقع کی ہوتی ہے اور لداخ کسی موقع پر رہا ہے یہ کہتا ہے ایسے کہ تم استنا ثابت کرو یہ بات بھی اس نے مرزا سے کی تھی مرزا کسی نئی ایسے استعمال کرتا ہے کہ اسی آج سے ہم ماتم تو گرو ہاں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں کسی مبصر سے ثابت کرو کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں ذکر کیا ہو وہ کہتا ہے تم استچنا دکھا دو کہیں اگر یہ مطالبہ مولوی صاحب کا حق ہے تو یہ مطالبہ مولوی صاحب نے مرزے سے چوری کیا ہوا اور جتنی عورتیں وہ ختم نوٹ کے خلاف کرتے ہیں کسی نے اس سے پہلے ختم کے خلاف ابراہیم نبی پر پیش ہی نہیں کیا تھا تو کسی مفصل کو ضرورت کیا تو پرتی کہاں تردید کرنے کی اور کوئی نئی آج پیش کر کے مطالبہ کرے کوئی سفنا ثابت کرو تو یہ مرزا کا مرضا کامیاں نہیں تیار دوسرے کرا دیا اور اس کی بات نہیں ہوتا ہے بڑا کام کیا جاتا ہے